مہینے میں ایمان والوں کے لیے رکھی قرآن پاک جیسی عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں نصیب فرمائی لئی القدر جیسی عظیم الشان رات بھی اسی مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا شیاطین کو باندھ کر رکھ دینا وہ بھی اسی مہینے میں روزانہ ایک دس لاکھ کے قریب افراد کی بخشش فرمانا جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرمانا ایسے دس لاکھ افراد کہ جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمانا یہ بھی اسی اسی مہینے میں تو اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں اس مہینے میں ہیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے اور سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کی نعمت کے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی نعمت نصیب فرمائی اور پھر اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جہاد کی نعمت نصیب فرمائی جہاد ایمان اور حق ایمان اور باطل اس کا سب سے حق اور باطل کا سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر اسی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا اور اسی غزوہ بدر کو اگر ہم پیچھے سے دیکھنا شروع کریں اس غزوہ بدر پر ہم غور کرنا شروع کریں کہ یہ غزوہ بدر کیا چیز ہے ایمان والوں کو اس غزوہ بدر سے کیا اسباق ملتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے قیامت تک کی انسانیت کے لیے مشال راہ بنا کر بھیجا اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اخلاق نصیب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نظام دیا کہ جس نظام کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا اخلاق تھا کہ روئے زمین پر کسی انسان کو وہ اخلاق نہیں دیا گیا آج تک کی انسانیت اور قیامت تک کی انسانیت میں کوئی شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مکہ کے بدھ گدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اس علاقے میں کہ جہاں پر شرک تھا ہر طرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی بتوں کے سامنے سجدے کیے جاتے تھے بتوں سے نظر و نیاز مانگی جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تنہا انہیں عرب کے شہروں میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے ان لوگوں کو دعوت دیجئے کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں یہ اللہ کو ایک مان لیں یہ تین سو تیرہ بتوں کو چھوڑ دیں یہ لات اور منات اور اسدہ کو چھوڑ دیں یہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیں یہ اپنے دلوں سے بتوں کی محبت کو نکال دیں یہ اپنے دلوں کے اندر صرف ایک رب کی محبت کو بٹھا لیں یہ ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں یہ ایک رب سے سب کچھ مانگنے والے بن جائے یہ ایک نبی کی رسالت کو مان لیں باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کو بھی برحق جانے یا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مان لے اسی کے اندر ان کی بقا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہروں کے اندر اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگوں آ جاؤ میں تمہیں اطلاع کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان بتوں کی عبادت کو شرک قرار دیا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے سامنے کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سامنے سامنے کوئی مشکل کچھ نہیں صرف اللہ ہے ایک اللہ ہے اس اللہ کو مان لو وہ اللہ تمہارے لیے آسمانوں کے خزانے بھی کھول دے گا وہ زمین کی فتوحات بھی کھول دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری دنیا کا کفر جو ہے وہ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اس دعوت کے بعد کیا مناظر پیش آتے ہیں وہی مکہ کی گلیاں جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا ہے وہی مکہ کی گلیاں کہ جس میں آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے وہی مکہ کے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صداقت اور امانت کا پیکر سمجھتے ہیں وہی لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی طائف کی گلیوں میں ستا رہا ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے پر پابندی لگا دی جاتی ہے آپ عبادت کے لیے آتے ہیں آپ پر غلادیں ڈالی جاتی ہیں طائف کی گلیوں میں آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں ابھی طالب جیسے محاصرے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا جائے آپ کے اوپر دنیا کا ساز و سامان بند کر دیا جائے لوگ ملنا جلنا بند کر دیں دکاندار سودا دینا بند کر دیں لوگ معاملات کرنا بند کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے پھر بھی آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہی کہتا رہوں گا کہ تم اللہ کو مان جو اللہ کو مان لو ایک اللہ پر ہی مان لے آؤ تم تمہاری بقا اسی میں ہے تمہاری پلا اسی میں ہے تمہاری کامیابی اسی میں ہے لوگ نہیں مانتے اور ستاتے ہیں اتنا ستاتے ہیں کہ آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں مارا جاتا ہے خدا کی قسم تاریخ ان باتوں کو نہیں جھٹلا سکتی کہ میرے آقا کو مکہ کی گلیوں میں مارا گیا میرے آقا کو طائف کی گلیوں میں ستایا گیا لیکن میرے آقا کے منہ سے کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلی میرے آقا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہی کہا کرتا تھے کہ یار اب یہ لوگ نہیں جانتے مجھے کہیں لا یعلمون یہ میری صداقت کو نہیں جانتے یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے لیکن یارب ان پر رحم کرنا ان پر کوئی آزام مت لانا ان کو ہدایت دے دینا آپ کا پتھر کھا کر بھی ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے دعائیں فرمایا کرتے تھے کون سا ایسا بھیانک منظر ہے جو مکی دور کے اندر مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں دہرایا گیا اور ظلم صرف اسی حد تک نہیں ہوا فیصلے ہو جاتے ہیں آپس میں معاہدے ہو جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کو دنیا سے مٹا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے اس بات پر عہد و پیمان ہوتے ہیں معاہدے ہوتے ہیں انعامات کے اعلان ہوتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرے گا اس کو انعام میں سو اوٹ دیے جاتے دیے جائیں گے سارے کے سارے عرب سے جوان عرب کے شاہ سوار نکل آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آسمانوں سے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اے نبی آپ ہجرت فرمائیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیے اللہ کے نبی رات کی تاریخی میں ایک یار غار کے ساتھ نکلتے ہیں اپنے مکہ کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں تاریخ نے وہ منظر بھی اپنے اوراق پر لکھا تاریخ کی راتوں نے وہ راتیں بھی دیکھی جب میرے آقا مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے میرے آقا کی آنکھیں بار بار مکہ مکرمہ کی طرف اٹھتی تھی میرے آقا کی نکاح ہے بار بار بیت اللہ شریف کی طرف اٹھتی تھی میرے آقا حسرت کی نگاہوں سے مسجد حرام کو دیکھتے تھے کہ یا اللہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکوں گا میں مکہ کی ان گلیوں میں نہیں آ سکوں گا کہ جن گلیوں میں میرا بچپن گزرا جن گلیوں میں میری جوانی گزری یا اللہ میں مسجد حرام کی زیارت نہیں کر سکوں گا یا ربا میں صفا و مروا کی صحیح نہیں کر سکوں گا میرے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مکہ کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ رب العزت آسمانوں سے فیصلے فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیات کا نازل ہو جاتی ہیں ان الذي فرض عليك القران لراد دك الى ما اے پیارے نبی آپ فکر نہ کیجئے آج آپ کو مکہ کی گلیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں آج آپ کو میرا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے لیکن وہ رب کہ جس نے آپ کو قرآن جیسی نعمت دی ہے وہ رب آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ رب آپ کو آپ رات کی تاریخی میں مکہ سے نکل کر جائیں گے آپ لوگوں سے چھپ کر مکہ سے نکل کر جائیں گے لیکن وہی رب آپ کو فاتح بنا کر مکہ میں لائے گا انشاءاللہ قرآن وعدہ کرتا ہے قرآن میں وعدہ کیا جاتا ہے کہ رب تمہیں فاتح بنا کر مکہ میں لائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ آج بہت سوال اٹھتا ہے اس بات کا کہ پیارے آقا کا اخلاق بتاؤ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمیں بتاؤ ہمیں اسلام کی تشریحات بتاؤ کہ اسلام کیسا مذہب ہے اسلام تلوار کی بات کرتا ہے یا اسلام اخلاق کی بات کرتا ہے اسلام ڈنڈے کی سوٹے کی بات کرتا ہے یا اسلام دعوت کی بات کرتا ہے اسلام کا اخلاق کیا ہے اسلام کی تلوار کیا ہے ایمان والوں دیکھتے جانا اسلام کا اخلاق کیا ہے تمہیں اسلام جیسا اخلاق کوئی نہیں دکھا سکتا اس لیے کہ اسلام کا اخلاق تو وہ ہے کیا کا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں گھر میں اگر کوئی بلی بھی پالو تو اس بلی کا خیال رکھو اس لیے کہ اگر وہ بلی گھر کے اندر بھوکھی اور پیاسی مر گئی تو خدا کی قسم رب تم سے اس کا انتقام لے گا آقا نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے گھروں کے اندر یتیم بچے ہوں تو ان یتیم بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو ان کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت اتنی نیکیاں تمہیں دے دے گا اللہ نے تو یہ بھی فرمایا النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی اخلاق سکھایا کہ ایمان والوں کسی کتے کو بھی پیاسا دیکھا کرو تو اس کو پانی پلا لیا کرو اس لیے کہ رب تمہیں اس بات پر بھی جنت ادا فرما دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کرنے والوں اور ذرا میں تمہیں عرب کے چہراؤں تمہیں سیر کراتا ہوں تمہیں مکہ کی گلیوں کا ایک منظر دکھاتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت مکہ کی گلیوں میں کھڑی ہوئی ہے اپنا ساز و سامان اس نے اٹھایا ہوا ہے ہاتھ کے اندر بڑی بڑی گٹھڑیاں لے کر کھڑی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس اس منظر سے گلی سے گزرتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ اما کس لیے کھڑی ہوئی ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو وہ کہہ رہا ہے کہ لات اور مناس کو تو چھوڑ دو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو میں نے سنا ہے کہ اس کی دعوت کے اندر اتنا اثر ہے کہ وہ درختوں سے کہتا ہے کہ درختوں کلمہ پڑھو درخت جھک جاتے ہیں اس کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں وہ پتھروں سے کہتا ہے کہ پتھروں مجھے رب کا کلام سناؤ پتھر اس کو رب کا کلام سنانے لگ جاتے ہیں پتھر بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں سجر بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں لوگ اس کی طرف بہت زیادہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں تو میں اس لیے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ کہیں میں بھی اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جاؤں میں بھی اس کے جادو اور سار میں نہ آ جاؤں آتا فرماتے ہیں تو اما کھڑی ہوئی کیوں ہے کہتی ہے کہ مزدور کے انتظار میں کھڑی ہوں کوئی مزدور مل جائے جو میرا سامان اٹھا کر لے چلے تو اس کے ساتھ چل پڑوں گی آقا فرمانے لگے اما میں مزدور ہوں نا یہ سامان مجھے دے تیرا سامان میں اٹھا کر چلوں گا اما سامان دیتی ہے آقا اس سامان کو اپنے کندھے پر رکھتے ہیں اما کا ہاتھ پکڑ رکھتے ہیں اس کو لے جا کر جہاں اس کو جانے وہاں چھوڑ کر آتے ہیں اس کا سامان بھی وہاں چھوڑتے ہیں وہ بوڑھی جاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا اجرت تو لیتا جا تو نے مزدوری کی ہے کہتے اما نہیں میں وہ مزدور ہوں جو مزدوری زمین پر نہیں لیا کرتا میں وہ مزدور ہوں جو مزدوری آسمانوں سے لیا کرتا ہوں بغیر مزدوری کے کام کرتا ہوں اما کہنے لگی بیٹا اپنا نام تو بتا کہنے لگے میں وہی محمد عربی ہوں جس سے بھاگ کر تو جا رہی تھی کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر تو محمد ہے تو تیرے جیسا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر نہ تیرے جیسا کوئی ہے نہ تیرے جیسا کوئی ہو سکتا ہے لاؤ ایسا کوئی اخلاق اسلام کے اخلاق کی بات کرنے والوں آگا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تشریحات پوچھنے والوں لاؤ میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان والو خود کھانے سے پہلے اپنے ساتھ والے کو کھلاؤ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو جھوٹ مت بولو امانت داری سے کام کرو دیانت کے ساتھ کام کرو میرے آقا نے دنیا کو وہ نظام دیا میرے آقا نے دنیا کو وہ سبق دیا میرے آقا نے دنیا کو وہ درس دیا کہ جس جیسی نظیر کوئی دنیا پیش نہیں کر سکتی آج لوگ کہتے ہیں آقا کا اخلاق بتاؤ ہم تم سے کہتے ہیں میرے آقا نے تو تائف میں تمہیں ہاتھ جوڑے تھے میرے آقا نے تو مکہ کی گلیوں میں تمہیں دعوت اسلام دی تھی میرے آقا نے تو تمہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا تھا کہ لوگوں ایمان کی طرف آ جاؤ لیکن یہ کافر یہ اپنا اخلاق بتائیں آج کے یہ کافر ان کے بابا و اجداد ان کی تاریخ تاریخ اسی بات پر چلی آتی ہے کہ یہ کبھی پیار کی زبان کو سمجھتے ہی نہیں ہے یہ کبھی اخلاق کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے اگر یہ اخلاق کی بات کو سمجھتے ہوتے تو تو میرے آقا نے ان کے بوجھ اٹھائے تھے اگر یہ اخلاق کی بات سمجھتے ہوتے انہوں نے میرے آقا پر غلط سے ڈالی تھی میرے آقا نے ان کو دعائیں دی تھی اگر یہ اخلاق کی بات سمجھتے ہوتے انہوں نے میرے آقا کے پاؤں کو لو لوہان کیا تھا انہوں نے میرے آقا کی بیٹی کو مارا تھا انہوں نے میرے آقا کے بھائیوں کو ستایا تھا انہوں نے میرے آقا کے چچا کو ستایا تھا انہوں نے میرے آقا کے کو ستایا تھا انہوں انہوں نے میرے آقا کے صحابہ کو گرم ریت پر گھسیٹ کر مارا تھا انہوں نے میرے آقا کے صحابہ کو پھانسیوں پر لٹکایا تھا انہوں نے سمیا کی آنکھیں نکالی انہوں نے سمیا کے ٹکڑے کیے تھے انہوں نے زنہرا کی آنکھیں نکالی تھی میرے آقا نے ان کو دعائیں دی تھی اگر یہ اخلاق کی بات سمجھتے ہوتے تو مکہ میں اخلاق کی بات کو مان جاتے یہ, یہ مکہ میں اخلاق کو مان جاتے یہ دین کا کلمہ پڑھ لیتے لیکن یہ فطرت ہی نہیں ہے ان کی ستایا ہجرت پر مجبور کیا آقا نے ہجرت فرمائی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فیصلے فرمائے کہ اب وقت بدل گیا ہے اب نظام بدل گیا ہے اب طریقہ کار بھی بدل گیا ہے ادین اب جب ظلم کیا گیا ہے ظلم کو برداشت بھی کیا گیا ہے اب اجازت دی جاتی ہے ایمان والوں کو کہ ظلم کو برداشت نہیں کرنا جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے ظلم کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ظالموں کے خلاف لڑنا ہے ظالموں سے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے ان سے زنیرا کی آنکھیں بھی پوچھنی ہے ان سے سمیہ کے ٹکڑے بھی پوچھتے ہیں ان سے بلال حفصی کا انتقام بھی لینا ہے ان سے شاب ابھی طالب کے دنوں کے حساب کتاب بھی برابر کرنا ہے ان سے تائف کی گلیوں کے پتھروں کا بھی حساب لیا جائے گا ادینا ظلم اب اجازت دی جاتی ہے کہ اس ظلم کا حساب لیا جائے اس ظلم کے مقابلے میں نکلا جائے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں فرماتے ایمان والوں اب اجازت مل گئی ہے کہ ان کے خلاف لڑا جائے غزبۂ بدر سے پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دیتے ہیں ایمان والے نکلتے ہیں غزوہ بوا بھی ہوتا ہے غزوہ بوا بھی ہوتا ہے غزوہ اشیرا بھی ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہیں اللہ رب العزت آسمانوں سے کوئی بڑا فیصلہ اتارنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر حق اور باطل کو واضح فرمانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں تمہارے سر جھکنے کے لیے نہیں آئے تم دنیا کے اندر ظلم برداشت کرنے کے لیے نہیں آئے تمہارے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے مددیں اتاری اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسمانوں سے فرشتے اتارے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ غزب بدر ہوگا بدر کا میدان سجے گا اور اسی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوگا سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان کا ایک تجارتی لشکر مکہ مکرم مدینہ منورہ کی مضافات سے گزرنے والا ہے جس کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تیار فرماتے ہیں کہ چلو ابو سفیان کے اس لشکر کو پکڑنا ہے اس لشکر کو پکڑیں گے اس کے مال و اسباب اس سے لیں گے ان سے جہاد کی تیاری کریں گے جہاد کے لیے سامان تیار کریں گے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں نکل پڑتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے ابو سفیان کو کسی طریقے سے اطلاع ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اس کا پیچھا کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ زمزم غفاری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر مکہ والوں کو بتا دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر مجھ پر حملہ کرنے والا ہے میرے پاس ان کے ساتھ لڑنے کی سکت نہیں ہے اس لیے کہ میرے ساتھ سامان ہر وہ ضرب نہیں ہے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا مکہ کے لوگوں آ جاؤ اور آ کر اپنا مال و اسباب اور تجارت کو بچا لو وہ اس طرف روانہ ہوتا ہے یہ ابو سفیان دوسری تدبیر کرتے ہوئے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں ابو سفیان کا قافلہ نکل جاتا ہے قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں وہی فتح الْكَافِرِينَ نبی ہم نے آپ کو دو لشکروں میں سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے وہ دو جماعتیں یا تو مکہ مکرمہ سے آنے والا ابو جہل کا لشکر ہوگا یا ابو سفیان کا تجارتی قابلہ ہوگا آپ کے دل کی خواہش یہ ہوگی صحابہ کرام اپنے سامان کی قلت کی وجہ سے اپنی تعداد کی قلت کی وجہ سے ابھی جنگ کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ چاہیں گے کہ ہمیں ابو سفیان کا قابلہ مل جائے لیکن اللہ رب العزت اسی کم سامان کے ساتھ اسی قلت افراد کے ساتھ اسی ساز و سامان کے بغیر آپ کو میدان کے اندر ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کروائے گا وجرید اللہ حق کا بے کلیماتی اور اللہ رب العزت کا ارادہ اور اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت حق کو دنیا کے اندر واضح کر کر بتائیں گے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتائیں گے کہ حق کس طریقے سے میدانوں میں کھڑا ہوتا ہے آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بدر کی باتیں نہ کرو کیسے نہ کریں بدر کی باتیں اللہ نے سب سے پہلا میدان سجایا اور فرمایا یرید اللہ ایو حق کا بے دی کہ ایمان والو جب بھی تمہیں حق کا مظاہرہ دکھانا ہو جب بھی تمہیں باطل کو اپنی قوت دکھانی ہو تمہیں بدر کو یاد کرنا پڑے گا تمہیں بدر جیسے میدان سجانے پڑیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے ادھر سے مکہ مکرمہ والوں کو اطلاعات ملنا شروع ہو گئی کہ ہمارے قافلے کو گھیرا جا رہا ہے ابو جہل لشکر تیار کرنے لگا ابو جہل نے ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے عرب کے سردار نکلو سارے کے سارے قریش کے سردار نکلے ہر شخص نکلے جو کچھ اس کے گھر کے اندر ساز و سامان موجود ہے اس کو لے کر نکلے بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے قرآن پاک نے اس کے نکلنے کا نقشہ بیان فرمایا فرمایا بلا تن کلین خرجر کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے اس حالت کے اندر نکلے کہ وہ اکڑتے ہوئے جا رہے تھے وہ لوگوں کو دکھلاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں جا کر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے ہم جا رہے ہیں جا کر محمد عربی کا سر لے کر آئیں گے ہم جا رہے ہیں اپنے ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں جا رہی ہیں شراب کے مٹکے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں پر فتح حاصل ہوگی تو جشن منائیں گے ناچ گانے کی محفلیں ہوں گی شرابوں کے جام توڑے جائیں گے وہ یہ کرتے ہوئے جا رہے تھے ادھر کے اللہ رب العزت کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ نفوس مقدسہ کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے ہاتھ جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں کہ ربا تج سے تیری مدد مانگتا ہوں ربا تج سے تیری نصرت مانگتا ہوں اس لیے کہ آج یہ تین سو تیرہ اگر دنیا کے اندر ختم کر دیے گئے آج یہ اگر دنیا سے مٹا دیے گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا ربا آسمانوں سے مدد کرنا ادھر یہ جھکا ہوا لشکر ہے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو ہیں ادھر سے ایک لشکر روانہ ہوتا ہے جس کے پاس ساز و سامان ہے جس کے پاس کم تراف ہے جس کے پاس سارا کچھ ہے وہ لشکر بھی روانہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عاطقہ عبد المطلف خواب دیکھتی ہیں وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو مکہ کے اندر آ کر اعلان کرتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں ان فرو یا اعلی گزری مسارے وہ اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آل غدر اے مکہ والو اردو کے بازو اپنے گھروں سے نکلو اور تین دن کے اندر اپنے قتل ہونے کی جگہ پر پہنچو یہ اعلان کرتا ہے وہ شخص اور پھر وہ شخص جبل ابھی قبیس پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایک چٹان کو لڑکاتا ہے وہ چٹان جب اوپر سے گرتی ہے تو ریزا ریزا ہو جاتی ہے اس چٹان سے نکلنے والا ایک ایک پتھر عرب کے گھروں کے اندر جاتا ہے مکہ مکرمہ کے سرداروں کے گھروں کے اندر گرتا ہے آتبا بن عبد المطلف اپنے بھائی عباس سے کہتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ جا کر ابو جہل کو روکو اس سے کہو مکہ والوں کو قتل نہ کروائے مکہ والوں کو نہ مروائے اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ آسمانوں سے فیصلے ہو چکے ہیں کہ مکہ والے قتل کیے جائیں گے مارے جائیں گے حضرت عباس نے جا کر ابو جہل سے کہا ہنسنے لگا اکڑنے لگا کہتے اچھا پہلے تمہارے مردوں پر وہی نازل ہوتی تھی اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تم بچانا چاہتے ہو محمد عربی کو محمد عربی نہیں بچیں گے ان کے ساتھ والے نہیں بچیں گے روانہ ہو گیا لشکر لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ سات سو اونٹ موجود ہیں سو سے زیادہ گھوڑے موجود ہیں ہر ایک کے پاس تلوار میزے بھالے سب کچھ موجود ہیں ادھر دوسرا لشکر کھڑا ہوا ہے مسکینوں کا لشکر ہے دو گھوڑے موجود ہیں ستر اونٹ موجود ہیں اتنے اونٹ ہیں کہ ایک ایک اونٹ پر تین تین بندے سوار ہو رہے ہیں حضرت علی کا بھی وہی اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہی اونٹ ہر کوئی باری باری اس پر سوار ہو رہا ہے تلواریں بھی پوری نہیں ہیں نیزے بھی تھوڑے سے ہیں کوئی ساز و سامان نہیں ہے لیکن رب کے حضور کھڑے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں صحابہ سے مشورہ تو کروں اس لیے کہ انہوں نے مجھے مدینہ منورہ کے اندر میری نصرت کی میری مدد کی مکہ کے مہاجروں کو اپنے مکانات دے دیے مکہ کے مہاجروں کو اپنے باغات دے دیے اپنی جائیدادوں کے آدھے آدھے حصے کر کر مکہ کے مہاجروں کو دے دیے آج میں ان کو لڑنے کے لیے لے جا رہا ہوں ممکن ہے کہ یہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یار اے صحابو اے میرے پیارو مجھے مشورہ دو میں کیا کروں اس لیے کہ جنگ ہونے والی ہے ابو جہل کا لشکر آنے والا ہے مقابلہ ہونے والا ہے نہ ساز و سامان ہے نہ افراد ہے کوئی چیز نہیں ہے رب کی طرف سے مدد کے وعدے ہیں بتاؤ نکل کر لڑو گے صحابہ کا ایمان دیکھو میرے پیاروں آج ہم بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم غزلہ بدر کی باتیں نہ کریں ہم اور کی باتیں نہ کریں اللہ کا قرآن کہتا ہے فعین امن بھی مسلم آمن تم بھی فقط ہی صدو اگر تم ہدایت چاہتے ہو اگر تم جنت کا راستہ چاہتے ہو اگر تم کامیابی کا راستہ چاہتے ہو تو وہ کامیابی کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے جو شخص بھی صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لائے گا اس کا ایمان معتبر ہوگا جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں اس کا ایمان معتبر نہیں صحابہ کا ایمان دیکھو آقا فرماتے ہیں کہ نکلنا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نکلیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں انصار کی طرف ہیں کہ انصار میں سے کوئی اٹھ کر کہے کہ وہ کیا کہتا ہے انصار میں سے حضرت بسات کھڑے ہوتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں فرمائیں کہ جاؤ جا کر لڑو ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے آپ ہم سے کہیں خشکی پر لڑو ہم خشکی پر لڑیں گے آپ ہم سے کہو پانیوں پر جا کر لڑو ہم پانیوں پر جا کر لڑیں گے ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے لڑیں گے ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے ہم آپ کے اوپر سے بھی لڑیں گے ہم آپ کے نیچے سے بھی لڑیں گے خدا کی قسم آپ ہمارے مالوں میں سے جو لے لیں گے ہم آپ کو خوشی سے دے دیں گے جو کچھ آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے اس چھوڑنے پر ہمیں افسوس ہوگا کہ آپ نے ہم سے لے کیوں نہیں لیا ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے جیسے موسا علیہ السلات والسلام کے حواریوں نے موسا علیہ السلط والسلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا انتا و رب کا فقا دلا اے موسا تو اور تیرا رب نکل کر لڑو خدا کی قسم ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے آپ ہمیں حکم فرمائے ہم آپ کو میدانوں میں لڑ کر دکھائیں گے نکل کر دکھائیں گے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا سب بندیاں شروع ہو گئی آسمانوں سے آیات میں ہونا شروع ہو گئی کہ کیسا پیارا منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی سفید درست فرما رہے ہیں سفے باندھی جا رہی ہے سب بندی ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو ایک صحابی کو جنگ سبیں سیدھی کرواتے ہوئے اپنے نیزے کی تھوڑی سی نوک مارتے ہیں کہ سب کو سیدھا کر وہ صحابی عجیب دیوانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو عدل کے ساتھ بھیجا آپ کو انصاف کے ساتھ بھیجا آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں آپ تو ہر کسی کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں آپ تو کوئی آپ پر ظلم بھی کر دے تو آپ اس کو معاف کرنے والے ہیں لیکن آپ نے مجھے مارا ہے یہ بات تو اچھی نہیں ہے مسکرا کر کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رامت جوش میں آئی اپنا کپڑا اٹھا کر کہنے لگے لو مجھ سے انتقام لے لو اس لیے کہ میں قیامت کے دن اس کا تمہیں حساب نہیں دے سکتا میں رب کیا ہاں تمہیں اس نیزے کا یہ تیز سی جو چوٹ تمہیں پہنچی ہے رب کیا ہاں اس کا جواب نہیں دے سکتا وہ صحابی آپ سے لپک گیا آپ کے بوسے لینے لگا کہنے لگا یا رسول اللہ میدان میں نکل رہا ہوں لگتا یہ کہ میں شہید ہو جاؤں گا شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسم کا بوسہ لینا چاہتا تھا اس لیے یہ بات کی آپ سے اس لیے آپ سے یہ کہا سفید درست ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا جس کو عریف کہا جاتا ہے آج بھی وہ مسجد عریف موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چبوترا موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے پر موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ غزوہ بدر میں فتح آپ کی ہوگی اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ ابو جہل فلاں جگہ پر گرے گا اتبا فلاں جگہ مارا جائے گا شہبہ کا لاشا فلاں جگہ پڑا ہوگا آقا کو یہ بھی ساری چیزیں بتا دی تھی اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عریض پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں دھاڑے مار مار کر مانگ رہے ہیں رو رو کر مانگ رہے ہیں کہ ربا تو کریم ہے تو عزیز ہے تو کسی کے فیصلے کا پابند نہیں ہے میں تجھ سے تیری مدد مانگتا ہوں بس میری مدد کرنا میری جماعت کی مدد کرنا صحیح صدیق صدیقی اکبر تڑپ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کی مدد آئے گی آپ اتنی آوزاری مت کیجیے آپ اپنے آپ کو مشکل کے اندر اور ہلاکت میں مت ڈالیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا مبارک سے چادر بار بار گر جاتی ہے صحیح ادھر صدیقی اکبر اس چادر کو رکھتے ہیں روتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے آوزاری کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنا مت کیجیے اللہ کی نصرت آئے گی اچانک اللہ کے نبی رکتے ہیں مسکراتے ہیں اور ہیں اب پھر یاد با بکر اے ابو بکر جا کر لوگوں کو بشارت دو حاضر جبریل آخر تم بے نانی فرسی یہ جبرائیل امین ہے جو آسمانوں سے اتر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے یہ آسمانوں سے اتر رہے ہیں جو لوگوں کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ رہی ہے اللہ کی نصرت آنا آسمانوں سے شروع ہو گئی اللہ رب العزت کی نصرت کس انداز میں آئی اور میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی نصرت کس انداز میں آتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والا قد نصرت اللہ بے بدران تم ادلّہ ایمان والو ہم نے تمہاری بدر کے اندر نصرت کی تاکہ تم اپنے ایمان پر قائم رہو حالانکہ تم بدر میں بہت کمزور تھے نہ تمہارے پاس ساز و سامان تھا نہ تمہارے پاس اصلیہ تھا نہ تمہارے پاس افراد تھے نہ تمہارے پاس جنگی طاقت تھی نہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی ہم نوا تھا نہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی مدد کرنے والا تھا نہ دنیا کے اندر تمہارا تمہیں کوئی پناہ دینے والا تھا والدن سہم اللہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی بے بدر عمان تم ادلا فتب اللہ الکن تشور بس اسی اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مدد کیسے کی اللہ رب العزت نے آسمانوں پر حکم فرمایا جبرائیل امین کو کہ جبرائیل کبھی میں تمہیں کہا کرتا تھا کہ جاؤ قوم لوت کے اوپر جا کر عذاب نازل کرو کبھی میں نے تمہیں قوم آگ پر بھیجا کبھی میں نے تمہیں قوم سبوت پر بھیجا کہ جا کر ان بستیوں کو الٹ دو جا کر ان بستیوں پر ہوائیں چلاؤ جا کر ان بستیوں کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جا کر زمین پر پٹک دو لیکن آج وہی رب تمہیں کہہ رہے کہ جاؤ زمین پر اترو جا کر میرے کچھ بندے کھڑے ہوئے ہیں جو میرے راستے کے اندر لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر سپاہی بن کر فوجی بن کر جا کر میدان کے اندر اترو جا کر جہاد کرو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ربا کیسے جا کر لڑوں اس لیے کہ لڑنے کی تو ٹریننگ نہیں ہے لڑنے کا تو طریقہ سلیقہ نہیں آتا مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہوائیں کیسے چلانی ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ طوفانوں کو حکم کیسے کرنا ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ بستیوں کو اٹھا کر زمینوں کے نیچے دفن کیسے کرنا ہے لڑنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے رب آسمانوں سے لڑنے کا طریقہ بتاتا ہے اور آج کے دنیا کے دانشوروں آج دنیا کے اندر اسلام کی تشریحات کرنے والوں لو قرآن پاک فرشتوں کو تربیت دیتا ہوا نظر آتا ہے فضری بو فو کی وزری بو بنک اللہ بران اللہ رب امین سے کہتے ہیں کہ جاؤ فرشتوں کے ساتھ جا کر ان کافروں سے لڑو ان کافروں کی گردنے مارو ان کافروں کے پورے مارو ان کافروں کے جوڑوں پر جا کر مارو امین اللہ سے تربیت لے کر آسمان سے اترنا شروع ہوتے ہیں نیچے زمین پر جھانک کر دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا لشکر نظر آتا ہے آج کے لوگوں تم کہتے ہو کہ یہ مجاہد کیا یہ مجاہد بنیاد پرست یہ مجاہد دہشت گرد یہ مجاہد دنیا کے لیے خطرہ یہ مجاہد ہمارے امن کے لیے خطرہ یہ مجاہد ہماری ترقی میں رکاوٹ خدا کی قسم یہ مجاہد رب کو بڑا پیارا ہے یہ مجاہد جبرائیل امین کو بڑا پیارا ہے جبرائیل آسمان سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ربا زمین پر چلتے پھرتے مجاہد بڑے پیارے لگ رہے ہیں انہوں نے سروں پر پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں ان کے پاس قطادہ کے پاس بڑا خوبصورت گھوڑا ہے زبیر نے اپنے سر پر پگڑی باندھی ہے بڑی خوبصورت پگڑی ہے ربا مجھے ایسی پگڑی اور ایسا گھوڑا دے دو رب اس کو وہ پگڑی بھی دیتا ہے رب جبرائیل امین کو گھوڑا بھی دیتے ہیں جبراہیل آسمانوں سے اترتے ہیں زبیر جیسی پگڑی سر پر ہے اور قطادہ جیسی جیسے گھوڑے پر سوار ہے آسمانوں سے اترتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر دیکھو وہ جبرائیل آ رہا ہے وہ جبرائیل آ رہا ہے اور کس شان کے ساتھ آ رہا ہے مجاہد بن کر آ رہا ہے اللہ رب العزت نے مدد فرمائی آسمانوں سے فرشتے اترے صرف اتنی مدد نہیں ہوئی کافر پہلے پہنچے آ کر زمین کا وہ حصہ کہ جس کے اندر مٹی تھی جو نرم حصہ تھا جس پر چلنا پھرنا آسان تھا جس پر سواریاں چلانا آسان تھا جو ٹھنڈا علاقہ تھا اس پر قبضہ کر لیا ایمان والوں کو ریتیلی زمین ملی ریت کا علاقہ ملا گرم علاقہ جہاں پر چلنا مشکل جہاں پر سواریوں کو کھڑا کرنا مشکل جہاں پر زمین پر پاؤں لگانا مشکل وہ علاقہ ان کو ملا ایمان والے بری حالت کے اندر اور کافر اکڑتی ہوئی حالت کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی اس سے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتے بھی اتارے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے پانی بھی اتارا اللہ رب العزت نے بارش کر دی بارش اتری زمین پر آئی زمین پر جو مٹی کا علاقہ تھا بارش سے کیچڑ کیچڑ ہو گیا وہی علاقہ کے جس پر سواریاں چلانا آسان تھا جس پر خود چلنا آسان تھا اب اس پر کافی پھسلتے پھر رہے ہیں ان کی سواریاں بھی پھسل رہی ہیں دوسری طرف دوسری طرف ریت ہے ریت پر جب پانی پر بنا تو وہ ریت بالکل برابر ہو گئی نرم ہو گئی ہموار ہو گئی ایمان والوں کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اللہ رب العزت نے میدان کو بھی ہموار کر دیا ایمان والوں کے لیے مقابلہ شروع ہوا مقابلے کے اندر کافروں کا اور ایمان والوں کا مقابلہ شروع ہوا ہاد علی ختم علیمدین سیاب منار قرآن کہتا ہے کہ یہ دو گروہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے تھے ایک کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے دوسرے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے رب تین سو تیرہ ہیں ہمارے رب لات اور منات ہیں دونوں کھڑے ہو گئے کفار کے لشکر سے ولید اتبا اور شہبہ یہ تین سوار آتے ہیں ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین شاہ سوار ادھر سے آتے ہیں مقابلہ شروع ہوتا ہے اب صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو صحابہ کرام کی جماعت کیسی ہے بدر کا میدان دیکھو اور قیامت تک کے ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ ایمان والوں جب مار کا ہو حق اور باطل کا جب بات ہو دین اور ایمان کی جب بات ہو اسلام اور کفر کی تو پھر آپس میں رشتے داریاں نہیں چلتی تم دیکھو میدان بدر کے اندر کیسا خوبصورت میدان ہے کہ ایک طرف اتبا کھڑا ہوا ہے باپ ہے کافر ہے کافروں کی طرف سے آ کر کھڑا ہوا ہے دوسری طرف اسی کا بیٹا ابو حضافہ بن اسبا کھڑا ہے جو مسلمانوں کے لشکر کا سپا سلار ہے مسلمانوں کے لشکر کا فوجی ہے ایک طرف والد ہے حضرت ابو بکر صدیق جیسا والد ہے وہ ایمان والوں کے لشکر کا سر کا تاج ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ کھڑا ہے لیکن دوسری طرف عبد الرحمان بن ابو بکر ہے اسی کا بیٹا ہے لیکن کافروں کی طرف کھڑا ہوا ہے دیکھو تو صحیح بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے حضرت عباس ہے عباس بن عبد المطلب ہے وہ کافروں کی طرف آ کر کھڑا ہوا ہے کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے دوسری طرف سے حمزہ بن عبد المطلب اسی کا سکا بھائی ہے لیکن آج کوئی بھائی نہیں ہے آج کوئی والد نہیں ہے آج کوئی بیٹا نہیں ہے آج آپس میں جنگ ہے تو اسلام اور کفر کی جنگ ہے آج جنگ ہے تو لات اور منات مناقزا اور اس کے مقابلے میں رب کی جنگ ہے اس لیے کوئی رشتے داری ملوج خاطر نہیں ہے دوسری طرف حضرت حمزہ کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف علی ابن ابھی طالب کھڑا ہے دوسری طرف عقیل ابن طالب کافروں کی طرف کھڑا ہے لیکن ایمان والے سامنے کھڑے ہیں ایمان والوں کا جذبہ اور غلغلہ دیکھو ایمان والے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں جہاد کے لیے آ جاؤ لوگوں جہاد کے لیے نکلو ایمان والوں میں سے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معاذ اور محبت جن کو تاریخ کہتی ہے معاذ بھی ہے محبت وقت بھی ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپس میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے ایمان کے لیے بلایا ہے چلو بھائی چل کر لڑتے ہیں چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ چلو جا کر پہلے والدہ سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ اجازت دے گی تو میدان کے اندر نکل کر لڑیں گے میدان کے اندر کافروں کا مقابلہ کریں گے دونوں بھائی گھر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اس کے آنکھوں سے آنکھوں جاری ہیں پوچھتے اما کیوں رو رہی ہے کہنے لگی آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جا رہا ہے لیکن گھر میں کوئی جوان موجود نہیں ہے کاش کے تمہارا کوئی ماموں موجود ہوتا کاش کے تمہارا والد موجود ہوتا میں اس کو میدان کے اندر بھیجتی تاکہ میرا بھی میدان کے اندر حصہ ہو جاتا یا اللہ تعالیٰ کرتا کہ تم جوان ہوتے تو تمہیں بنا کر سنوار کر سجا کر میدان کے اندر کھڑا کرتی تم اللہ کے راستے کے اندر لڑتے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا بچے مسکرانے لگے کہنے لگے اما بچے ضرور ہیں چھوٹے ضرور ہیں لیکن میدان کے اندر نکل کر لڑیں گے اور لڑ کر دکھائیں گے خدا کی قسم تیرے دودھ کا حق ادا کریں گے تو سنے گی کہ تیرے بچوں نے وہ کیا جو بڑے بڑے نہیں کر سکے اما اجازت دے دے تجھ سے اجازت مانگنے کے لیے آئے تھے اما اجازت دے دیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میدان میں جائیں گے اللہ کے نبی کہتے چھوٹے ہو میدان میں کیسے جاؤ گے کہتے ہیں نہیں نہیں جائیں گے ہم جائیں گے ضرور جائیں گے اللہ کے نبی ایک جگہ پر رکتے ہیں چھوٹے اور بڑوں کی چھاٹی کرتے ہیں ان دونوں سے کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ تم میدان میں نہیں لڑ سکتے لیکن ان صحابہ کا ایمان دیکھو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ موقع تو دیجئے موقع تو دیجئے جانے تو دیجئے پھر دیکھیے کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی فرمانے لگے ٹھیک ہے تم میں سے جو بڑا ہے اس کو اجازت دیتا ہوں جو چھوٹا ہے وہ گھر واپس چلا جائے چھوٹا مسکرا اٹھا اللہ کے نبی سے فریاد کرنے لگا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بڑے کو اجازت دے دی میں اس سے زیادہ اچھا لڑ سکتا ہوں میں اس سے زیادہ چست ہوں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں میں اس سے زیادہ لڑائی کے میدان کا ماہر ہوں میں اس سے زیادہ اچھا گھوڑا چلا سکتا ہوں آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے مجھے اجازت دیجیے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے بھائی کو کہہ دیجیے مجھ سے مقابلہ کرے میں میدان کے اندر آپ کو مقابلہ کر کر دکھاتا ہوں اگر میں اس سے مقابلے کے اندر جیت جاؤں تب مجھے اجازت دے دیجیے گا اللہ کے نبی مسکرانے لگے فرمانے لگے آؤ مقابلہ کرو دونوں بھائی کھڑے ہو گئے ایمان والوں یہ کیسا مقابلہ ہے یہ کسی جائیداد کا مقابلہ نہیں ہے آج کا بھائی لڑتا ہے جائیداد پر آج کا بھائی لڑتا ہے مکان پر آج کا بھائی لڑتا ہے دولت پر آج کا بھائی مرتا ہے وراثت پر لیکن یہ دو بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں کس بات پر لڑ رہے ہیں کہ جنت کے میدان کے اندر کون جائے گا آقا کا سپاہی کون بنے گا دین کا سبا سلار پر لڑنا شروع کرتے ہیں چھوٹا بھائی بڑے کے کان میں کہتا ہے کہ بھیا تجھے اجازت مل چکی ہے تو ہار بھی جائے گا تب بھی تو میدان کے اندر جائے گا اس لیے میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تم میدان کے اندر ہار جا تیری ہار سے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن میرا بہت کچھ سمجھ جائے گا بھیا یہ تیری ہار میرے گلے کی سعادت کا ہار بن جائے گی تو میدان کے اندر اتر جا تو میدان کے اندر گر جا میں تجھ پر فتح پا کر آقا سے اجازت لے لوں گا بڑے بھائی کو بھی شفقت آتی ہے میدان کے اندر گر جاتا ہے چھوٹا بھائی اس کے سینے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو اجازت دیتے ہو اللہ کے نبی فرمان لگے چلو تمہیں اجازت ہے میدان کے اندر نکلو نکلو پھر ان دو چھوٹے بچوں کا کمال دیکھو کمال دیکھو ان کا میدان کے اندر پہنچتے ہیں تلوار چلا رہے ہیں گھوڑے بگا رہے ہیں حضرت حضرت عبد الرحمان بن او فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نے میدان کے اندر دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے قریب آئے مجھے آ کر کہنے لگے چچا ابو جہل کون ہے ہمیں اس کا پتہ بتاؤ ہمیں تھوڑی سی اس کی شناخت بتاؤ کہنے لگے میں ہنسنے لگا میں نے کہا ابو جہل عرب کا سردار ابو جہل قریش کا سردار ابو جہل کا قد و کامت دیکھ کر بڑے بڑے جوانوں کے جگر پتے ہو جائے جن کے جگر کا پانی خشک ہو جائے بڑے بڑے جوان اس سے ڈرنے والے وہ عرب کا مشہور وہ عرب کا مشہور تیغ گن اس کے مقابلے کے اندر یہ بچے کیا کریں گے وہ کہنے لگے نہیں چچا ہم اس کو قتل کریں گے اس لیے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا رہا ہے سنا ہے کہ مکہ کی گلیوں کے اندر مارتا رہا ہے سنا ہے کہ ایمان والوں کو ستاتا رہا ہے آج اس کا سر قلم کر دیں گے کہنے لگے میں نے مزاق کے اندر اشارہ کیا کہ جاؤ دیکھو وہ ابو جال کھڑا ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شاہینوں کی طرح جا کر اڑے اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ابو جال کو زمین پر گرایا ہوا تھا انہوں نے ان دونوں بچوں نے ابو جال زمین دوست ہو گیا ابو جہل ابو جہل زمین بوس ہو گیا زمین پر گر گیا رب نے بتا دیا کہ جب میں مروانے پر آتا ہوں جب میں ذبح کروانے پر آتا ہوں وہ امریکہ سے ڈرنے والوں امریکیوں کے ایک ایک فون پر اپنی ڈاکٹر آفیہ جیسی بیٹیاں اٹھا کر دینے والوں اپنے ملک اور قوم کو بیچنے والوں اپنے سروں کے سودے کرنے والوں خدا کی قسم رب آج بھی موجود ہے رب چاہتا اس امریکہ کو زلیل و خوار پاکستان والوں کے ہاتھوں سے کرا دیتا رب چاہتا کمزوروں سے اس کو مروا دیتا اس لیے کہ رب کا نظام یہی ہے رب ابو جال کو بچوں سے مرواتا ہے رب اتبا اور شہبہ جیسوں کو ولید جیسوں کو حضرت علی کے ہاتھوں سے قتل کرواتا ہے رب میدان بدر کے اندر تین سو تیرہ کو فتح دیتا ہے رب میدان بدر کے اندر ایمان والوں کو نصرت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایمان والوں مجھ سے ڈرا کرو مجھے مارا کرو دنیا نے وہ نقشہ دیکھا ابو جہل زمین پر گرا اور کیسے گرا ابو جہل جب گرا تو ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے باپ کو مارا ہے ان بچوں میں سے جو محبت تھا اس پر آ کر حملہ آور ہوا اس کا ایک بازو کاٹ دیا بازو کٹ گیا تھوڑا سا تسمے جتنا بازو اپنے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے پھر بھی وہ جوان وہ بچہ میدان کے اندر لڑ رہا ہے دیکھا کہ یہ بازو لٹکتے ہوئے میدان جہاد کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر کھینچ کر پھینک دیا کہ میدان جہاد کے اندر جو جسم کا عضو بھی رکاوٹ بن جائے تو اس کو پھینک دو اٹھا کر یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا آج کہتے ہیں ہمیں اخلاق بتاؤ صحابہ کا خدا کی قسم صحابہ کا اخلاق بہت بلند تھا صحابہ کی شجاعت بہت بلند تھی اگر ہم صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والے ہوتے آج ہم اس طرح دلیل و خوار نہ ہوتے آج اس طرح ہماری مائیں بہنیں آٹے اور چینی کے پیچھے لینے لگا کر مارے نہ کھا رہی ہوتی آج اس طرح ہمارے سامنے ہزاروں جنازے نہ اٹھ رہے ہوتے آج اس طرح ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل نہ ہو رہے ہوتے آج کراچی کے اندر روزانہ سو بندہ قتل آج صبح سرحد کے اندر روزانہ تین سو مسلمان شہید آج پنجاب کے اندر مسلمانوں کا قتل عام مسجدوں میں دھماکے درباروں میں دھماکے چھاونیوں میں دھماکے سڑکوں پر دھماکے یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ وہی بزدلی ہے ایمان والوں کو اللہ رب العزت آزماتا ہے ہر دور میں آزماتا ہے میدان بدر کے اندر صحابہ بھی آزمائے گئے ان کو کہا گیا کہ تم پر لشکر آ رہے ہیں ان کو کہا گیا ابو جہل آ رہا ہے ان کو کہا گیا ساری دنیا کا کپڑا آ رہا ہے کہا آنے تو ماریں گے ان کو لڑیں گے ان کو ہمیں ایک فون پر کہا گیا کہ تمہیں پتھر کے دور میں پھینک دیں گے ہم نے کہا لے جاؤ ہمارا سب کچھ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ آج پھر یہی لوگ ہمیں کہیں یہی لوگ ہمیں کہیں سب کچھ بیچ کر کہیں سب کچھ دے کر کہیں کہ ایمان والے اور مسلمان اور مجاہدوں کی وجہ سے ملک ترقی سے رک گیا مجاہدوں کی وجہ سے ملک کے اندر دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی مجاہدوں کی وجہ سے ملک کے اندر فنڈ نہیں آ رہے ان داڑھی اور ٹوپی والوں کی وجہ سے ہمیں خیرات نہیں ملتی ملک ان کی وجہ سے بدنام ہو گیا خدا کی قسم نہ ملک بدنام ہوا ہے نہ قوم بدنام ہوئی ہے اللہ کے ان دین کے سپاہیوں نے ہر دور کے اندر ایمان والوں کے سر فخر سے بلند کیے ہیں خدا کی قسم تم تو امریکہ کے آگے لیٹ گئے تھے افغانستان کے اندر امریکہ کو شکست دی ہے تو انہی مجاہدوں نے دی ہے تم نے تو کشمیر کی ماؤں بہنوں کو لاوارش چھوڑ دیا تھا تم نے تو وہاں کی آٹھ لاکھ آرمی کو اپنے فوجوں کی اپنے بارڈر کراس کرنے کی اجازت دے دی تھی تم نے تو وہاں کے ہندو بنیے کو سیال کوٹ اور لاہور کے نقشے پیش کر دیے تھے اگر پاکستان کی حفاظت کی ہے تو اسی مجاہد نے کی ہے اگر عراق کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کی ہے تو اسی مجاہد نے کی ہے تم مجاہد کی بات کرتے ہو کہ مجاہد نے دنیا کو بدنام کیا ہے خدا کی قسم مجاہد نے دنیا کو امن کا درس دیا ہے مجاہد نے دنیا کے اندر امن قائم کیا ہے مجاہد اگر ان کافروں کے خلاف نہ کھڑا ہوتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی ماں بہنوں کو یہ غلام بنا چکے ہوتے یہ پاکستان کو غلام بنا چکے ہوتے یہ پاکستان کے بچے کچھ حصے کو توڑ چکے ہوتے یہ مجاہد ہے جو دنیا کے اندر کھڑا ہوا ہے تمہیں بھی اس کے صدقے دنیا سے خیرات مل جاتی ہے بھیک مل جاتی ہے تمہیں بھی اس کے صدقے یہ مت بولو الحمدللہ کسی مجاہد نے کسی داڑھی ٹوپی والے نے کل میں کہیں پر بیٹھا ہوا تھا مجھے کسی نے یہی بات کی کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ ان مجاہدوں کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے ان مجاہدوں کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے ان مولویوں کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے اندر الحمدللہ کسی مجاہد نے اپنی بہن کو اٹھا کر نہیں بیچا کسی نے پاکستان کی سرزمین کو نہیں بیچا کسی مجاہد نے اپنے کسی بھائی کا خون نہیں کیا کسی مجاہد نے کسی مسلمان کا خون نہیں کیا بمباریاں کی ہیں مسلمانوں پر تو انہوں نے کی ہیں مسلمانوں کے لاشیں اٹھا کر بیچے ہیں تو انہوں نے بیچے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کو توڑا ہے تو انہوں نے توڑا ہے بنگلہ دیش کو توڑنے والا کوئی مولوی مجاہد نہیں تھا بلوچستان کے اندر آگ لگانے والا کوئی مولوی یا مجاہد نہیں تھا صوبہ سرحد کے اندر بمباریاں کرنے والا کوئی مولوی یا مجاہد نہیں تھا کراچی کے اندر بھی آج بھی پچیس یا تیس ہزار لاشیں گرانے والا کوئی مولوی یا مجاہد نہیں ہے تمہارے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا تمہارا کھلایا پلایا ہوا کتا ہے جو آج بیٹھا ہوا کراچی کے مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہا ہے مجاہد نے کہیں پر کسی کو بدنام نہیں کیا کوئی بھی پاکستان کا ہو یا کوئی بھی غیر پاکستان کا کوئی مجاہد ہو کسی نے الحمدللہ دنیا کے اندر نہ مسلمانوں کو رسوا کیا ہے نہ ایمان والوں کو رسوا کیا ہے شراب کی بوتلیں پی کر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہو تو تم لوگ داخل ہوئے ہو امریکہ کی گلیوں کے اندر اگر اور یعنی کرتے ہوئے نظر آئے ہو تو تم نظر آئے ہو اگر امریکہ کے نائٹ کلبوں کے اندر داروں کی تھاپ کے اوپر ناچتے ہوئے تصویریں آئی ہیں تو تمہاری آئی ہیں کسی مولوی کی نہیں آئی اگر جعلی ڈگریاں نکلی ہے تو تمہاری نکلی ہے کسی مولوی کی نہیں نکلی پوری دنیا کے اندر بدنام کیا ہے تو تم لوگوں نے کیا ہے یہ کسی قوم کا تشخص ہے یہ کسی قوم کا کردار ہے کہ اس قوم کے بڑے بڑے نامور لیڈر ان کی ڈگری ان کی ڈگریاں جعلی نکلیں اور ان سے کوئی جج پوچھے کہ بتاؤ ایت الکرسی کیا ہے تو وہ کہیں کل اللہ ہوا یہ ایت الکرسی ہے یہ مسلمانوں کے محافظ ہیں یہ مسلمانوں کے دین کے محافظ ہیں یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں جن سے پوچھا جائے کہ تم نے کبھی قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلط وسلام کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھی ہے جن کو اتنا پتہ نہ ہو کہ قرآن کس پر نازل ہوا قرآن کی تفسیر کس نے لکھی جن کو اتنا پتہ نہ ہو وہ کہیں کہ ہم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے نہیں کر سکتے تم الحمدللہ قوم کا سر انہوں نے فخر سے بلند کیا ہے جنہوں نے اپنے جسموں کو باندھ کر پینسٹھ کے اندر بھی اپنے جسموں کو باندھ کر ٹینٹوں کے آگے رکھا ہے قوم کا سر انہوں نے فخر سے بلند کیا ہے جنہوں نے اکتر کے اندر بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر کر ہندو سرنڈر نہیں کیا آج تک الحمد میدان کے اندر تھے میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں آج بھی ان کے خوف سے دشمن بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے میدانوں کے اندر انہوں نے نے کیا ہے جنہوں پورا آزاد کشمیر اور یہ سارے علاقے فتح کرا کر دیے اس لیے کہ ایمان والوں کا ایمان آج تک الحمد بدر پر ہے خدا کی قسم بدر جیسا دو ہجری میں تھا آج دو ہزار دس میں بھی وہی بدر ہے الحمد اسی طریقے سے بدر ہے اور میدان والے وہ بدر دکھا رہے ہیں جاؤ ان کافروں سے پوچھو یہ کافر نہیں کہہ سکتے آج ہم عیسائیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں تمہارا دین دنیا سے ختم ہو چکا ہے تم مٹ چکے ہو تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں لیکن میرے آقا کا دین آج بھی دنیا میں موجود ہے میرے آقا مسواک دے کر گئے تھے مسواک آج بھی موجود ہے ایمان والے کے پاس میرے آقا تلوار دے گئے تھے تلوار آج بھی موجود ہے مسلمان کے ہاتھ میں الحمدللہ میرے آقا کا پورا کا پورا دین موجود ہے تمہیں یقین نہیں آتا تم کہتے ہو ہم بدر مٹا دیں گے بدر کی یادیں تازہ نہیں کرنے دیں گے جاؤ گزشتہ سال کا بدر بھی دیکھ لینا تم گزشتہ سال کے سترہ رمضان مبارک کی تاریخ کے اخبارات بھی اٹھا کر دیکھ لینا الحمدللہ تمہیں بدر والے میدان جہاد کے اندر چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے نظر آئیں گے تمہیں دنیا کے کئی ایئرپورٹوں پر ان اسلام کے دشمنوں کی آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کے دشمنوں کی لاشیں اترتی ہوئی نظر آئیں گی کل بھی انشاءاللہ میدان بدر ہے کل بھی رشتے رمضان المبارک ہے اللہ کی نصرت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اللہ کی طاقت پر ایمان رکھ کر کہتا ہوں انشاءاللہ کل بھی کافروں کے ایئرپورٹوں پر لاشیں اتریں گی انشاءاللہ آقا کا دین مسکرائے گا انشاءاللہ ایمان والے کبھی نہیں چھوڑ سکتے غیرت کو تم نے چند ایک بے کو دیکھ کر سمجھ لیا ہے کہ ساری دنیا کا شاید مسلمان ایسا ہوتا ہے یہ تمہاری بھول ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا مسلمان ایسا نہیں ہوتا مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے مسلمان بڑی غیرت والا ہوتا ہے اور جس وقت مسلمان میدان کے اندر اترتا ہے پھر تمہیں خریدنے پڑتے ہیں پھر تمہیں ایسے خریدنے پڑتے ہیں جو ان مسلمانوں کو بیچیں تمہیں ایسے خریدنے پڑتے ہیں جو مسلمانوں کو آ کر یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر دہشت گردی دنیا کے اندر بنیاد پرستی دنیا کے اندر امن کو تیش نیش کرنے کی باتیں آج بڑے بڑے کان یہاں پر کھڑے ہوں گے کہ یہ مولوی مسجد کے ممبروں میں سے بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے اس کے خلاف قانون کی کون سی دفعہ لگے گی لگاؤ دفات میں تمہیں بتاتا ہوں سولہ ایم پی او بھی لگے گی میرے خلاف اور دفات بھی میرے خلاف لگیں گے لگاؤ لیکن میں تم سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ تمہارے یہ آقا تمہیں مولویوں کے خلاف پرچے کاٹنے والے تمہیں جہاد کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد کہنے والے جو تم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا مسعود اگر دنیا کا بڑا دہشت گرد اس کا مرکز دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردی کا مرکز کبھی ان امن پسندوں سے بھی تم نے پوچھا ہے کہ کوسوو کے اندر پندرہ لاکھ مسلمان شہید ہوئے ان کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی صومالیہ کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو اجتماعی قبروں کے اندر دفن کیا گیا ان کا کیا جرم تھا صومالیہ کے اندر مسلمانوں کے کٹے ہوئے آزاد کے کنٹینر بھر بھر کر دنیا کو دکھائے گئے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہیں یہ مسلمانوں کی آنکھیں ہیں گجرات کے اندر ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے گھر کے بچوں کو کڑھائیوں کے اندر جلا کر ان کو ان کا گوشت کھلایا گیا خدا کی قسم کشمیر کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو باندھ باندھ کر ان کے سامنے ان کی ماؤ بہنوں کی عصمت دریا کی گئی فلسطین کے بچوں کا کیا قصور ہے کہ جن کی لاشوں کے ساتھ ان کی ان کی مائیں سبک چپک کر روتی ہیں افغانستان کے لاکھوں لوگوں کو تم نے اپاہج اور معذور کر دیا لاکھوں کو تم نے قتل کر دیا ان کا کیا قصور ہے کوئی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ہزاروں ایٹم بم تم نے کیوں بنائے کوئی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے اندر کروڑوں لوگ تم نے کس بات پر قتل کیے آج تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم تم سے امن کی بات کریں کوئی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم دہشت گرد نہیں ہو تم نے کس بات پر عراق تمہارے باپ کی جاگی تھی کہ تم نے عراق پر آ کر حملے کیے اور عراق کی بچیوں کو تم نے ابو الغریب جیل کے اندر بند کیا خدا کی قسم آج بھی ابو الغریب جیل سے آنے والی عراق کی ان بچیوں کے خطوط موجود ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں ہمارے لیے کوئی زہر کی پوڑیاں بھیج دو تاکہ ہم مر جائیں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہم مر جائیں اس لیے کہ ہم میں یہ سکت نہیں ہے کہ ہم ان کے مظالم برداشت کر سکیں آج بھی ہندوستان کے اندر ہماری مسلمان مائیں بہنیں اگر مسلمانوں برداشت کر سکو تو پتے میں دیتا ہوں ایڈریس میں دیتا ہوں جاؤ جا کر ملو گے جن کے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں مسلمان مائیں بہنیں ہیں لیکن اپنے پیٹوں سے چھ سے ہندو اور سکھ بچے جنم دے چکی ہیں بتاؤ تو صحیح یہ دنیا کے اندر انصاف یہ دنیا کے اندر امن کی باتیں صرف ہمارے لیے رہ گئی ہیں سبھی مجھ سے ہی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی سب ہم سے ہی کہتے ہیں کہ تم امن کی باتیں کرو کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ کراچی کے لوگوں کا کیا قصور صبح سرحد کے سواد کے لوگوں کا کیا قصور اس پورے پاکستان کے اندر آج تم شمالی پنجاب کبھی جنوبی پنجاب کی باتیں کرتے ہو تم کہتے ہو کہ ہم بمباریاں کریں گے کیا قصور ہے مسلمانوں کا کوئی ان سے نہیں پوچھتا ہر کوئی کہتا ہے کہ بس یہاں سے بات نہ ہو وہاں سے بات نہ ہو یہ تمہارے باپ کی جاگیر تھا عراق کہ تم وہاں پر آئے ڈاکٹر آفیہ صدیقی جیسی باتیں تم کہتے ہو نا کہ یہ مجاہد دنیا کے اندر شدت پسند ہیں ان مجاہدوں کو شاید دنیا کے اصول اور ضوابط پتہ نہیں ہے خدا کی قسم بڑے جواب دست پتہ ہیں الحمدللہ کوئی مسلمان پیاسا مر رہا ہو کوئی مسلمان پانی کے اندر ڈوب رہا ہو ہمیں راتوں کی نیندیں نہیں آتی ہم اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں کہ یا اللہ کوئی مسلمان نہ مرے یا اللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی بھوکا نہ سوئے ہر مسلمان عیش و عشرت کے ساتھ رہے ہر مسلمان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لوٹے ہمارے دل تڑپتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں صرف کرنے کے لیے کہ ان کافروں کی کئی عورتیں ان کافروں کی کئی صحافی عورتیں ان کافروں کی کئی جاسوس ہوتے محاذوں کے اوپر مسلمانوں کے ہاتھوں میں لگی ہیں لیکن آپ نے اخبارات کے اندر دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ جس وقت وہ واپس گئی ہیں انہوں نے جا کر انٹرویو دیے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر وہ عزت نہیں ملی جو ہم نے مجاہدوں سے لی ہمیں اپنے بھائیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں دیکھا جو ہمیں مجاہدوں کی آنکھوں میں ملا خدا کی قسم ہم دین پڑھ کر آئی ہیں وہاں سے وہ مسلمان ہو کر گئی اور ہماری ڈاکٹر آفیہ صدیقی جیسی بیٹی مسلمانوں کی پڑھی لکھی بیٹی مسلمانوں کی ڈاکٹر بیٹی مسلمانوں کی عزتوں کا مسلمانوں کے سر کا تاج بیٹی آج وہ امریکی عدالت کے اندر آتی ہے اور چیز سیکھ کر وہ مسلمانوں سے کہتی ہے اے کرم مسلمانوں میں تمہاری بہن ہوں لیکن یہ امریکی درندے میرے جسم کو نوچتے ہیں یہ جب میری تلاشی لیتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میرے جسم کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں یہ میرے جسم کو چھوتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے خدا کا واسطہ ہے میرے لیے کوئی موت کا بندوبست کرو سارے کے سارے تقاضے مسلمانوں کے لیے رہ گئے سارا کا سارا امن ساری کی ساری یہ باتیں مسلمانوں کے لیے رہ گئی میرے دوستوں یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے تو میں میدان بدر کی بات کر رہا تھا میدان بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی عظیم استعمال مسلمانوں کو فتح ملی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے چودہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوئے چودہ شہید ہوئے ان میں سے ایک حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا قصہ کیا ہے بیٹھے ہوئے تھے اپنے سامنے سر و تازہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی پانی رکھا ہوا تھا ٹھنڈا بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے پانی پی رہے تھے آواز لگی جہاد کی کہ لوگوں جہاد کی طرف آؤ فوراً کھڑے ہو گئے بیوی نے کہا کھجوریں تو کھا لو کہنے لگے نہیں مجھے جنت اور اپنے درمیان یہی کھجوریں رکاوٹ لگ رہی ہیں ان کھجوروں کو ہٹاؤ مجھے لگ رہا ہے کہ جنت کا میدان میرا انتظار کر رہا ہے میدان کے اندر نکل کر شہید ہو گئے چودہ جاباز اسلام چودہ جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے اس میدان کے اندر ستر بڑے سردار آنے قریش مارے گئے اور ستر بڑے قیدی ہوئے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ بڑی فتح اور نصرتی میدانوں کے اندر اور قیامت تک کے ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ ایمان والوں ہر دور کے اندر جب بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے تو اسی بدر کو یاد کیا کرو جب بھی تم پر مشکلات کے طوفان آئے اسی بدر کو یاد کیا کرو جب بھی آ کر تمہیں کوئی کافروں سے ڈرائے تو اسی بدر کو یاد کیا کرو جب بھی تمہارے دلوں کو صدمہ ہو تو اسی بدر کو یاد کر کے کھڑے ہو جایا کرو اللہ رب العزت قیامت تک تمہیں اس بدر کے ذریعے سے مدد اور نصرت دیں گے واخر الحمد الحمدللہ رب العالمین